آمنا بیوہ ہو گئی بی بی کے دل میں ارمان میں چل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے ان کا چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا میں شرما کر کہوں گی احمد اور محمد وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے پھر میں شکایت کروں گی کیا آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے قافلے تو مکے سے شام جا جا کر کبھی کے لوٹ آئے وہ کہیں گے ام محمد میں یسرت میں بیمار ہو گیا تھا تمہارے ہی عزیزوں اور رشتے داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑ چلا آیا اور میں جواب دوں گی اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی میں تمہاری بیماری کی قبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی یا با محمد دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں کیسے یسرف پہنچ جاؤں بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہے کہ تنہا سفر نہیں کیا کرتی ورنہ میں تیز ناکہ پر سوار ہو کر یسرف پہنچ کر دم لیتی حضرت آمنا کو حران عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا وہ اس خیال میں غرق تھی کہ وہ یسرف سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے ان کا ناکہ تو بہت تیز ہے ہوا سے باتیں کرتا ہے لوگ بیس دن میں سب سے مکہ آتے ہیں تو وہ دس دن میں آن پہنچیں گے وہ آ آ رہے ہیں چکے دروازے پر انہی کی پہچل میں سن رہی ہوں سے سے قافلہ آ گیا عبد المطلب قافلے والوں مل کر آ رہے ہیں ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا کیا کہا قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے آمنا کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے اتنے میں عبد المطلب آئے چہرہ گردالود بال پریشان پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی امامے کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے اس حیت کو دیکھ کر ہی آمنا کے کلیجے میں دھکا سا لگا عرب ایچ پیچ سے بات کہنے کے عادی نہیں ہوتے عبد المطلب آتے ہی بولے آمنا تو بیوہ ہو گئی محمد یتیم ہو گیا عبداللہ مر گیا دو ڈھائی مہینے ہوئے کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں آمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی پاس پڑوس اور گھر باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کو رونے کے لیے اکٹھی ہو گئیں اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابھر آئیں خواتین قریش بیان کر کر کے رونے لگی عبداللہ تمہاری نکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہیں اور تمہارے حسن جمال کا شہرا مکے کی گلی گلی میں ہے عبداللہ فیاض عبداللہ شریف و عفیف عبداللہ بنی ہاشم تمہاری جوان مرگی کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں ہائے مکے کا چاند یسرف کی خاک میں چھپ گیا حج کے لیے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی توازو کرے گا عبداللہ تمہارے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسو میں بھیگ رہی ہے آمنا کا سہاگ گجڑ گیا اس کی بیوگی دیکھا نہیں جاتا واہ مصیبت فرت غم سے اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی ہے اور تمہارا احمد محمد ہچکیاں مسلسل ہچکیاں جیسے شدت جذبات نے گویائی کا گلا گھونٹ دیا اور اس سے زیادہ کہنے کی تاب نہیں آمنا خاموش تھی سکتے کا عالم جیسے سچ مچ بے جان ہو گئی چہرہ سستا ہوا لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ اشک بار آنکھیں اجڑا ہوا سہاگ مامتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے دل کی بہت سی چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتی بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجرو ہو جاتی ہے آمنا کا کا غم غم غم بھی اسی انداز تھا سکوت انگیز سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ یکا شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو حلیمہ کے یہاں کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز سوبیا کو نصیب ہوئی اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکے کے نو زیادہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے نفع کی تمنا سود منفعت کی امید عرب کی دائیاں بھی اس جذبے سے قالی نہ تھیں ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزق لگا تھا وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و کرام سے اپنی گود بھر لیں گی سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے یہ دنیا بہت زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں مقصد تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے پھولوں کی رنگت کے سب فدائی اور تماشائی ہیں لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا رنگ بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں اور لالچ نے آنکھوں پر ہجاب ڈال رکھے ہیں بجاج کے دیوانے حقائق سے ناشنا رہتے ہیں بس اوپری لذتیں لطف باطن سے بے قبر صرف مشاہدہ صورت معنی سے بے گانگی کی دودھ پلانے والیاں بد قسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچیاں عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے ہمیں کیا ہاتھ آئے گا بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے ہمیں بیچاری کیا دے گی مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں سب ان کی عزت کرتے ہیں لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے سو کی آمدنی اور دو سو کا خرچ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں سال بھر کی کمائی حج کی توازوں کی نظر ہو جاتی ہے دائیاں قریش کے بچوں کو مکے سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی عبدالعزا نے بیس دینار اور دو سو درہم مجھے دیے ہیں ایک دایا نے فخر کے لہجے میں کہا اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا چچا نے جدا نوازش کی اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں دوسری دایا نے جواب دیا یہ دیکھ یمنی چادریں چاندی کا ہار اور قیمتی بازو بند اور ابو رفادہ نے اپنے معبود پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے کے ساتھ واپس لے کر آئے گی اس وقت اپنے دل ارمان نکال لوں گا یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے تیسری عورت نے کہا اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس لاڈلے کے دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے کھجور گلا ستو برتن پہننے کے جوڑے اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا حج کے موقع پر اپنے کسی رشتے دار کو مکہ بھیج دینا ایک دو اونٹ اور دس بیس بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا مگر بیچاری حلیمہ چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی بات کاٹ کر ہاں غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے وہاں اسے کیا ملے گا بہت سے بہت دس پانچ سا کھجور اور ستو کی ایک دو تھیلیاں یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے دائیوں کو آمنا کے کے پاس دعاؤں سوا اور کیا رکھا ہے مگر نری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا میں کہتی ہوں کوئی سو دعائیں نہ دے ایک درہم دے دے پانچویں دایا نے غم قاری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا اور اس کا اونٹ بل پلانے لگا بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دایا حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی دل ہی دل میں پچھتا ہائے امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا شیما کے باپ جھنجلا کر تانا دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہوں جس کے گھر والوں کو درم و دینار تو ایک طرف دو چار من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی ان کے تانے مجھے سننے پڑیں گے مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا حلیمہ ملول و افسردہ حلیمہ میں انداز عبد المطلب کے گھر پہنچی محمد سو رہے تھے چہرے مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی سینے مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا محمد نے آنکھیں کھول دیں مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور دسیوں کو دودھ پلایا تھا مگر اس اس یتیم کی کی دھج ہی سب سے نرالی تھی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام راحت محبت کی دعوت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و متانت کی آمیزش تھی چھوٹے اور اتنے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیام جھلک رہا تھا مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی اور خموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھیں حلیمہ اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے آمنا نے حلیمہ دائی سے کہا بیوی سچ کہوں گی جھوٹ نہ بولوں گی اب سے پہلے میں بہت ملول تھی رہ کر پچھتاوا آتا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا اپنی بد نصیبی پر میں جھنجلا جھنجلا کر رہ جاتی مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے ام محمد میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی تمہیں خود بھی نہیں معلوم بنت وہب تمہارے محمد کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی بی بی آمنا مسکراتی ہیں آمنا کے لال کو لے کر رخصت ہوئی بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چما مامتا کی نشان چاند سی پشانی پر ابھر آئے پل کے بے اختیار نمناک ہو گئی معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا ایک غم دوسرے غم کی یاد دلا دیا کرتا ہے بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا مکے کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیادہ پا گئے بھرائی ہوئی آواز میں بولے حلیمہ یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا خدا کی قسم قریش میں اتنا سعادت مند اور باق بال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا مجھ سے کاہنوں راہبوں بطریقوں اور اسقفوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد کے قدموں پر جکی ہوگی حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا سید القریش آپ نشات خاطر رکھیں تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا میں خود گیلے میں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی میری بچی شیما کے ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد شکم سیر نہ ہو جائیں یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں عبد المطلب خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو یا حلیمہ خوش خوش روانہ ہوئی اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی اور بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی محمد احمد عبداللہ کے یتیم آمنا کے لاڈلے عبد المطلب کے نور نظر تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہو تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے تم میری مامتا بن کر رہ گئے ہو ابن عبداللہ محمد مسکراتے ہیں ہاں ہاں تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریخ دنیا میں اجالا کر دیا محمد اور ارے یہ یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے کھجور کی سوکھی ڈالیوں سے یکائے کی روشنی سی برسنے لگی پہاڑیوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہیں بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو محمد اس وقت اپنی دایا حلیمہ کو کہیں نہ بھول جانا مگر یہ میں کیا نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہوں تم مجھے نہیں بھول سکتے تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد تمہارے کاندھے دنیا جہان کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں حلیمہ کا ناکہ خوب تیز تیز جا رہا تھا ساربان اس کی سوار رفتاری پر خود حیران تھا پچھلی رات تھی ستارے جل ملا رہے تھے کنک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھی بے اختیار سا ہو گیا اسے آج شراب نغمہ اور جذبات کے موضوع پر شیر یاد ہی نہیں آ رہے تھے اس نے حافظے پر زور ڈال کر طرفہ کے اشعار یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے لوہے ذہن سے شوق رنگین اشار کسی نے دھو دیے ہیں حجازی لے میں اس کی نشید برق الغمات کے نقلستان میں جب تیما کے رئیس سرخ اونٹوں پر سفر کر رہے ہوں تو ان سے کہنا کہ شرافت کا ایک ذرہ چاندی سونے کے پہاڑوں پر بھاری ہوتا ہے یمن کے سرخ قلعوں سے اس کمبل کے پیوند اچھے ہیں جسے دست نکوکار نے چھوا ہو یہ بات وہ ہے جو سورج ہر صبح طلوع ہوتے وقت مجھ سے کہتا ہے ادن کے موتی محنت سے نکالے جا سکتے ہیں پر سعادت کسی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی ہر تقدیر کے نوشتے میں سعادت کی لکیریں نہیں ہوتی یہ قدرت کا ہے اور آسمان کی بلندیوں سے اتری ہوئی نعمت حدی ساربان نے پھر حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ام شیما تم بھی تو کوئی شیر سناؤ تمہارا قبیلہ تو فساد میں مشہور ہے ہم میرا بھی تو زبان دانی میں تم لوگوں کے شاگرد ہیں حلیمہ نے جواب دیا مجھے بس ایک ہی یاد ہے محمد محمد احمد احمد اس نام سے زیادہ شیریں شورا عرب کے تمام قصیدے مل کر بھی نہیں ہو سکتے عبد الفصح پر جب بنو سعد کی دو شیزائیں گیت گا کر مجھ سے کچھ سنانے کے لیے کہیں گی تو میں بس محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤں گی یہ نام ان سب کے نغموں کا جواب ہوگا ساربان تم اپنی ہری خانی کیے جاؤ مجھے متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرو یہ دیکھو محمد مسکرانے لگے حلیمہ کے ہونٹ جھکتے ہوئے قوس بن جاتے ہیں راستے کے درخت ریت کے ٹیلے پتریلی گھاٹیاں یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھی اور کہتی تھی حلیمہ خوش قسمت حلیمہ تبریک کے ہدیے قبول کر معلوم ہے تو کسے لیے جا رہی ہے اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بدولت ملے گی اسی کا نقش قدم سرات مستقیم بنایا جائے گا قیصر و کسرا کے تاج اس کے غلاموں کی ٹھوکروں سے لگے ہوں گے ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت میں مل کر مشکات ابد بن جائے گا جس کی روشنی کبھی مان پڑنے نہ پائے گی حلیمہ شہنشاہوں اور فرمرواؤں کے نام مٹ جائیں گے مگر عبداللہ کے در یتیم کے طفیل میں تیرا نام تاریخ میں سدا یاد رہے گا جب کبھی حمد کی سیرت بیان ہوگی لوگ کہیں گے حلیمہ سادیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ بنو سات کی گم نام دودھ پلانے والی تجھے ابدی شہرت حاصل ہو گئی خریش کا بڑے سے بڑا امیر تجھے سونے میں تول سکتا تھا مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے ہے اسے کون دے سکتا حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی کی اونٹنی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے ایک عورت نے بارہ خانے کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے سب ہستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی ہم تو ایک خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلا منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں ہوا سے باتیں کرتی ہے مکے کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی حلیمہ اس کے جواب میں مسکرا کر بولی بہن یہ سب اس یتیم بچے کی برکت ہے خدا کی خسم ہماری بستی اور قبیلے کی تقدیر بدل جائے گی گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور قشمگی لہجے میں بولے تم اب تک کہاں رہی امیں شیما میں تو سمجھتا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دگا دے دی مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے اور ہاں تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں ایک مصیبت ہو تو بیان کروں اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہوئی جا رہی ہیں سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا حلیمہ نے محمد کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ اس بچے کو تو گود میں لو بنی ہاشم کا چشم چراغ سید القریش عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا یتیم اور آمنا کا لخت جگر ہے یہ نو اور اس کا نام سن کر تم تو جھوم جاؤ گے قدر توقف کے بعد احمد اور محمد بھی اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی غموں کے دو پہاڑ بی بی آمنہ نے سات سال کا زمانہ بیبگی میں گزارا عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی مگر بیبگی خود اپنی جگہ مستقل غم ہے کوئی اس میں سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداوع نہیں کر سکتا آمنہ کی دنیا میں بس اب محمد کے دم سے روشنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر کھلا کر اور چوم کر اپنا غم غلط کرتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے غم اس کا کہ جواں وقت اور جواں سال شوہر پردیس میں پیوند زمین ہو گیا اور خوشی اس بات کی کہ خدا نے محمد جیسا بیٹا عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ننیال کے لوگ یسرب میں تھے ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینے کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے اگر انقلاب زمانہ نے ان کی قبر کا نشان چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئی ساتھ میں ام ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس نونحال کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار راہ کو غیرت ماں انجم بنا دیا اس کی اپنی بیوہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوں گی ابن عبداللہ کا یہ مدینہ کا سفر دراصل ہجرت کے سفر کا مقدمۃ الجیش تھا قدرت تاریخ انسانیت کے نہایت محتم شان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی مدینے میں بی بی آمنہ پہنچی تو شریف و بامروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا یوں تو مدینے کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں مگر بنو نجار شرف کے ممتاز تھے وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے اور آمنہ تو پھر اپنی تھیں خوب خاطر توازو کی اور انتہائی مدارات اور وسط قلق مروت کے ساتھ پیش آئے بی بی آمنا کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا ایک بیوہ اور ایک یتیم کا وہ قیر مقدم کر رہی تھی سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں ان آسوؤں میں نواردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی اس احساس نے آنسو کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں محمد کے وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ موزمہ کے خاندان بنی ہاشم کا ایک بچہ آیا ہے جس کی پیشانی سے اقبال و سعادت کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا بلبل چہکتا ہی رہے مدینے کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور بچے نہ تھے تھے ان میں میں ایسے بھی جو ایک دوسرے سے فیش کلامی کے ساتھ پیش آتے آپس لڑتے ایک کا ہاتھ دوسرے کا گرے باں کوئی کاک اڑا رہا ہے کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے مگر محمد ان باتوں کے قریب نہ پھٹکتے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے یا پھر بنو ادیب نجار کی باولی میں تیرا کرتے مدینے میں ایک مہینہ قیام کے بعد بی بی مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی راستے میں ابوا پڑتا تھا یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی ٹھہر گئی ٹھہر جانا پڑا غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو دل میں ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا کچھ تکان کچھ شدت غم کچھ موسم کا اثر پھر سفر میں نیا دانا نیا پانی ملا بی بی آمنا بیمار ہو گئی مرض بڑھتا ہی گیا ابوا کیا پورے عرب میں اس وقت چھپا خانوں کا رواج نہ تھا اتائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے یا پھر کاہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک عمل پڑوائے جاتے آمنہ کی تیمار داری اور غم گساری کے لیے وہاں پر میں کون بیٹھا تھا بس لے دے کر ام ایمن تھی جو تیمار داری کرتی اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی بیمار اور نحیف آمنہ کی غم گساری اور خدمت گزاری میں ام ایمن نے ذرا برابر کوتا ہی نہ کی ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ انہی پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ یکایک ہوتا ہے کہ وہ بیمار تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی تیری زندگی کے کتاب سے لکھے جا چکے اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا تیرا دانا پانی دنیا سے اٹھ چکا مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہے وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا نزا کی آخری گھڑی تک یہی امید بندھی رہتی ہے کہ کیا عجب ہے کے سانس جا کر پلٹ آئے بی بی آمنہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کی قبر گیری کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کو موت آئی جا رہی ہے دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غم کاری اور دل دہی کیوں نہ کریں ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے یہی غم آمنا کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا ام ایمن تسلی دیتی دھارس بنداتی کہ ام محمد اتنی ہراساں نہ ہو تم اچھی ہو جاؤ گی بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے تندرست آدمی ہی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے بھی ہو جاتے ہیں سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے کہیں ہلکا کہیں بھاری کہیں اس قدر میٹھا جیسے کسی نے مصری گھول دی ہے اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی نہیں نمک ہی نمک ہے انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں ام محمد بس اب دو چار دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو آمنہ کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی مگر یہ سنبھالا تھا شادہ بھی یہ مرگ تیمار داروں کے لیے دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو رہا ہے اور بیمار مرتا ہوا ہوتا ہے بی بی آمنہ کی حالت بگڑنی شروع ہوئی اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا آخری ہاتھ کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزا نے زبان کو سن کر دیا دو چار کروٹیں لیں اور محمد پردیس میں بے ماہ کے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ابوا میں جہاں اب سے سات سال پہلے عبداللہ پیوند قاک ہوئے تھے آمنہ بھی مدفون ہوئی محبت نے سچ مچ زمین کی تنابیں کھینچ دی اسی جذبے نے آمنہ کو مکے سے کشاں کشاں بلا کر عزیز شوہر کی آرام گاہ میں جانثار بیوی کو بھی سلا دیا محمد نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور سانحہ بھی کتنا علمناک ماں کی ابدی جدائی وہ بھی کہاں پردیس میں عزیز و اقارب سے دور بے کسی اور ناش نائی کی موت مکے میں آمنہ مرتی تو سینکڑوں ہاش میں جنازے کے ساتھ ہوتے گھر گھر سے رونے والیاں آتی اور یہاں ام ایمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا محمد کو روتا دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے وہی وہ جانتا ہے ام ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکہ آئیں عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی نہ آ سکی موت نے نہ آنے دیا ابوا کی قاک دامنگیز ثابت ہوئی آمنہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا موت کو تو ایک بہانہ چاہیے بنو ہاشم کے گھرانے میں کوہرام بپا ہو گیا عورتوں نے صفے ماتم بچھا دی سید القریش محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے ام ایمن نے چھچکتے ہوئے انداز میں کہا ام ایمن کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا محمد میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑھی اور سفید آنگوں کی روشنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمزہ عقیل ابو ابو طالب حارث لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم محمد ان سب سے مجھے پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی ام ایمن کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و علم کے کارزاروں سے گزارتی ہے پہلے غموں سے قلب میں گداس پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداس کو دوسروں غم کاری کے کام آنا ہے اور سانح طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں ایش مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے علام و مصائب کے افق سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں قدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی مسلحت ہے ماں کے مرنے کے کوئی ایک سال بعد عبد المطلب جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے دنیا سے چل بسے عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچے کی کفالت اب کون کرے گا کاش میں چند دن اور زندہ رہتا یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی سارزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یتیم جان کر روتا ہے بوڑھے سردار یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے ایک دن سہارا دے گا یہ وہ ہے چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے محمد کا غم نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غم قاری کے لیے اس کا خدا بہت کافی ہے چہرے مبارک اترا اترا سا تھا مگر اس سوگواری میں بھی وجی مقدس اس نیم باز کلی کی مانند تھا جو شبنم میں ذرا ذرا بھیگ گئی ہو غم کی صداقت جمی اور اقصار کے حسن کو مان نہیں پڑنے دیتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے